حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے ایک وہ آدمی جس کے پاس صحرا میں چشمے وغیرہ کا پانی اس کی ضرورت سے زائد ہے اور وہ مسافر کو اس کے استعمال سے منع کرتا ہے دوسرا وہ آدمی جس نے عصر کے بعد کسی کے ہاتھ سودا بیچا اور اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اس نے اتنی قیمت میں اسے خریدا ہے خریدار نے اسے سچ سمجھ لیا حالانکہ حقیقت اس کے خلاف تھی اور تیسرا وہ آدمی جو کسی امام یعنی اسلامی حکمران کی بیعت کرتا ہے اور وہ صرف حصول دنیا کے لیے اس کی بیعت کرتا ہے اگر امام اسے دنیا کا مال دے دے تو وفا کرتا ہے اور اگر امام اسے دنیا کا مال نہ دے تو وہ بیعت پر قائم نہیں رہتا یعنی امام کی اطاعت نہیں کرتا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو سات